الباب الثلاثون ومئة باب الرؤيا وما يتعلق بها خاب اور اس کے متعلقات کا بیان ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله اللہ تعالی نے فرمایا اس کی یعنی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا بھی ہے وعن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة رواه البخاري حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا نبوت کے حصوں میں سے صرف مبشرات باقی رہ گئی ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا مبشرات یعنی خوشخبری دینے والی چیزوں سے کیا مراد ہے آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا نیک خواب بخاری وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة متفق عليه وفي رواية أصدقكم رؤيا اصدقكم حضرت ابو عنه هي سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمانہ قیامت کے قریب ہو جائے گا تو مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا اور مومن کا خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے بخاری و مسلم ایک اور روایت میں ہے تم میں خواب کے اعتبار سے زیادہ سچے وہ ہیں جو تم میں بات میں سب سے زیادہ سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من المنام كأنما فلانی فل لا يتمثل الشيطان بي متفق حضرت ابو رضي الله عنہ ہی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عن قریب مجھے روز قیامت حالات بیداری میں دیکھے گا یا فرمایا گویا کہ اس نے مجھے بیداری میں دیکھا اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا بخاری و مسلم وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأى احدكم رؤيا يحبها فانما هي من الله تعالى فليحمد الله عليها وليحدث بها وفي رواية فلا يحدث بها إلا من يحب وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره متفق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم میں سے کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے لہذا وہ اس پر اللہ کی حمد کرے اور اسے بیان کرے ایک اور روایت میں ہے چنانچہ وہ اسے صرف ایسے لوگوں کے سامنے بیان کرے جو اس سے محبت رکھتے ہیں اور جب اس کے برعکس ناپسندیدہ بات خواب میں دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے لہذا وہ اس کے شر سے پناہ مانگے اور کسی کے سامنے اسے بیان نہ کرے کیونکہ وہ اسے نقصان نہیں دے گا بخاری و مسلم مسلم میں یہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی نہیں ہے بلکہ حضرت جابر اور ابو قطادہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے جیسا کہ عن قریب آئے گا وعن ابی رضی اللہ عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة وفي رواية الرؤيا الحسنة من الله والحلم من الشيطان فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره النفث نفخ اللطيف لا ريق معه متفق عليه حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک خواب اور ایک روایت میں ہے اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے لہذا جو شخص کوئی ناپسندیدہ چیز خواب میں دیکھے تو اپنی بائیں جانب تین مرتبہ پھونک دے اور شیطان سے پناہ مانگے تو یہ خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا بخاري ومسلم وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه مسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اپنی بائیں جانب تین مرتبہ تھوکے اور تین مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں شیطان سے پناہ مانگے اور اپنے اس پہلو کو بدل لے جس پر وہ لیٹا ہو مسلم وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم ترى أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل حضرت ابو اسقع واثل بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ سب سے بڑا افتراع یعنی بہتان یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے یا اپنی آنکھ کو وہ کچھ دکھائے جو اس نے نہیں دیکھا یعنی بغیر کچھ دیکھے یوں ہی من گھڑت خواب بیان کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایسی بات لگائے جو آپ نے ارشاد نہیں فرمائی بخاری